عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے یعنی آپ پر تیرہ سال تک وہی کی جاتی رہی اور آپ کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باون یہ حدیث صحیح ہے